اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے انہوں نے محمد سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے باقی حدیث حدیث کی کی ہے تاہم انہوں نے سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا لیکن آخر میں یہ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اڑتالیس